زہر کہا ہمیں بن سعید نے ابو سلمہ سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فرما رہی میرے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں شعبان کے سوا کسی مہینے میں یہ قضا روزے نہ رکھ سکتی اور اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر یا آپ کے ساتھ مصروفیت ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستاسی